کمر سانا ہے ساتھی کمر ہے جن کو کس لگی ہے چلے آئی ہونا کس نہ درد ہے چلے آئی ہے جب کے آئے ہو گئے بھی جب کے آئے ہو تین سلسی دے بھی جبکہ آئے نار بھی جب جبکہ آئے ہو ہوئے آئے تلسی بھی ان کو جن جنگ بہی ہے چلے آئی جن ہے یعنی بہت ہے چلے آئی ہے جو گہی ہے گہری ہے چلے آئی ہے یہ گہی ہے گہی ہے چلے آئی ہے اب گری ہاری مسلم کی آمد یا تاریم چندر کی آمد ہوئی ہے یا تعلیم چند کی آمد ہوئی ہے یا کی آمد ہوئی ہے بھی زندگی ہے چلے آئی ہے چلے آئی ہے اظہار درخار ہے تجلی ہے پدم ہی ذہار ہے

رنگ بھی جنتی ہے چلے آئی جنتی ہے چلے آئی رنگ بھی جنتی ہے چلے آئی آئے کا کل

غلط کرتا ہے غلط ایسی زمین کے ہاں غلط کرتا ہے غلط ایسی زمین کے دورہ جس کو دیکھا گھری جس ذکر سب ہوتا ہے حضرات کے آپ حضرات کو اور ہمیں بھی یہ سہارت یوجنا بڑی محنتوں سے اور مترکدوں سے حاصل ہوئی ہے کہ حضرت علامہ مولانا شاہ اندر شاہ آپ دعوت برکار رہی دیکھ سے تصویر جائے ہوائی جہاز کے لڑ سبحان اللہ سبحان اللہ آج تک تو یہ مجبور ہے کہ کوئی اکرام تصویر لے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے ہوائی جہاز کے ذریعے یہی مانگ ہے جی۔ لیکن ہمارے علماء میں اور اکاڈمی میں اور مذاہب میں اور گھر منتخب میں بھی اللہ ہمارا میں ایسے اوقات رکھتے ہیں کہ ان کے پاس اوقات کی کمی کے باعث انہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو جو ہمارے ہاتھ آئیے وہ بجلی کا کرتا تھا یا سوتے ہاری وہ بجلی کا کرتا تھا یا سوتے ہاری آپ کی زمین اس میں ساری ہلا دی اسی آواز کو آپ تک پہنچانے کے لیے اسی پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے اسی حقیقت کو آپ سے بتانے کے لیے اور اسی عظمت کو آپ کو بتانے کے لیے حضرت علامہ انجانا اور حضرت شاہ اندر صاحب اور کے ان کو دنیا سے آنے کی اجازت دے رہی ہے اگر آپ نے ہم نے اس کی قبر نہیں کی تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا کی محمد سے آتا سورے کو ہم کو رہے ہیں کی محمد سے آتا سورے کو ہم کو رہے ہیں یہ جہاں چیز ہو گیا میں وہ بلند کو رہے ہیں میرے محکم لوگوں دوستوں میں بغیر کسی تاخیر سے اب حضرت عالم سے بہت پرانے درخواست کروں گا مگر آپ سے ایک بار یہ درخواست ہے کہ مجمع کو اور بھی کرنے دیجیے آگے بڑھ آگے بڑھ یہ ہماری ماں بھائی کوئی آ جائیں اور جو ہزار دیواروں کو بیٹھے ہیں وہ دیواروں کو چھوڑ کر نیچے آ جائیں یہ ادارے دنیا پورے اجلاس کے خلاف ہے یہ اجلاس کے خلاف ہے کہ آپ دیوار پر بیٹھے دیوار سے نیچے آگے آ جاؤں گا دیوار سے نیچے آ جائیں اور دیوار سے نیچے بیٹھیں گے تو آپ کو زیادہ سراج ملے گا ادب کے خلاف ہے یہ جو پر کوئی نمبر نہیں یہ بہت تکلیف کی بات ہے باہر سے جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور جو ہزار اوپر بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے گرمی بھی ہو رہی ہے محبت کو سکھا دیتی ہے آزاد محبت اور اگر منوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے آپ میں بار بار برخاست کرتا ہے کہ جو حضرات ادھر ادھر چکی ہیں وہ اب کہیں نہیں جائیں اب آپ میں آپ پہنچ چکے ہیں حضرت کا بیان تو الحمد للہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بار سن لیں گے تو ہزار بار سننے کی خواہش ہوگی اور جب ہزار بار سنیں گے تو آپ کو لاکھ بار سننے کی خواہش ہوگی اور لاکھ بار سنیں گے تو پہلے بار سننے کی خواہش ہوگی اور آپ کو یہ موقع کیا ملے گا جب حضرت آ اور آج مولانا محمد حمید کا جمع کرتا ہے ایک لاکھ روپیہ خرچ کر کے حضرت کو بلائیں گے اس اجلاس کا بدل جو ہے ایک لاکھ روپئے میں کم نہیں ہے جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ حضرت مولانا نے جب یہ مشقت اور تکلیف برداشت کیا ہے اور مہینے سے اس کے انتظام اور انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور انسان کی بندی کے لیے یہ سارے سامان کا انتظام کیے ہوئے ہیں اور آپ نے بندہ دلی کا ضرور پیش کیا ہے پہلے تو مان سے بہانا ہے اس کے بعد جان کو بہانے کے لیے اور آرام کو بہانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو کوئی قربانی نہیں ہے بغیر قربانی کی کوئی بڑی چیز حاضر ہوتی ہے آپ کو پہلے سے پہلے پیدا بھی سب کے آزانہ سے ہماری درخواست ہے اور نوازانہ درخواست ہے کہ آپ اس کا زمین پر جو تصویر جائے ہیں تو ہم آپ جو کہتے ہیں اور تصویر نہ کر ہمیں اپنے مواد

الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا فلا مضل له له يضلله هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله نام بول نم کمالی وبارك مار ودا پر كثيرا كثيرا

لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من من والده والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني يفقه قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في أول كلامنا أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ دستہ علماء کرام سامعین نظام اور اسلامی خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی مقدس نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب پر جلسے کے جو رضاکار ہیں قادمین ہم ان سے درخواست کرتے ہیں اسٹیج کے دائیں دائیں بچوں کی یا بڑوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کو بند کریں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے عیدگاہ گاہ کا بھی احترام اور اس عیدگاہ میں دینی مجلس کا انعقاد علماء کرام کی موجودگی اور پھر یہ مجلس کی بے حرمتی اللہ کے آزاد کو دعوت دینے والی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مجلس کا احترام اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موبائل کے ذریعے سے جو ویڈیو ویڈیوگرافی کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو بند کریں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالانما کے پاس ایک صاحب آئے آرام کیا میں لکڑیوں میں تراش کر مورتیاں بناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اس پیشے کو ختم کرو میں نے ان سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرواتے ہوئے سنا جو تصویر بنائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس میں روح ڈالنے کو کہے گا آپ مولوی صاحب کی تصویر لیں یا دستار بندی والے طلبا کی قیامت کے دن بغیر روح ڈالے کے آپ کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا آپ نے اگر تصویریں پکڑی ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس کو مٹا دیں یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے اور ایک اہم بات یہ ہے اب تک ہم جو تقریر کرتے تھے ہم جو طلاق کے بعد طرح پاک کی آیت تلاوت کرتے اور حدیث پاک کو بیان کرتے صدر جلسہ اور علماء کرام اور سامعین کے خطاب کے بعد تسلسل کے ساتھ ہمارے زبان پر ایک لفظ آ جاتا پردہ نشین خواتین آج اس لفظ کو تاریخ میں پہلی مرتبہ کاٹنا پڑا حیرت ہو رہی ہے عید گاہ کا ماحول ہے دستار بندی کا جلسہ ہے علماء کرام اور شریعت متحرہ کے پابند مرد حضرات کی موجودگی کے اندر دینی مجلس کے اندر اس قسم کی بے پردگی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہی ہے اللہ کرے یہ تاریخ کی آخری بے پردگی ہو جائے آئندہ منتظمین احتیاط کریں حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے اور کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زمان ہے آپ کی حیات طیبہ میں آقا نے دوسرا نے نکاح نہیں کروایا بے پناہ آپ سے محبت کیا کرتے تھے روایتوں میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام و تسلیم اکثر و پیشتر حضرت زہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل صورت کے اندر آیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت فٹل سے رضی اللہ تعالیٰ کو تبدیل ہوا کہ کبھی حضرت جہیا کلوی جگ علیہ سلاط و سلام کا نام لے کر آقا کی زیارت کرنے سے نہ آ جاتے ہیں اس لیے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے آقا اب کی مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیجے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت کی شکل صورت میں آئے آپ مجھے بتا دینا اللہ کے حبیب آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علی جبرائیل میرے پاس وہی لانے والے ہیں حضرت خدیب القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا لیا بال نظر آنے لگے حضرت دہیا قلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سلا سلام جو تشریف لائے تھے وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو پا رہے ہیں داخل ہونا چاہتے ہیں اور قدم کو پیچھے کر لیتے ہیں اس کے بعد اما فٹرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آقا جبرائیل کیوں نہیں آتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنا چاہتے ہیں قدم بڑھانا چاہتے ہیں لیکن قدم بڑھتے نہیں اور قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں بعد میں اپنے سر کو ڈھک لیا تو قدم آگے بڑھنے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تو نیچے سے پلی کی طرف سے اپنے پیر کو کھلا رکھ دیا پھر وہ قدم پیچھے ہٹنے لگے یہ ماجرہ ہوا اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ختجہ کیا بات ہے کہ جبرائیل کے قدم آگے نہیں بڑھتے تب اس رات پر در پردہ ہٹایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت دہیا جبرائیل علیہ السلام تو سلام کا نام لے کر کہیں آپ کی زیارت کو بار بار کرنے نہ آتے ہوں اس لیے میں نے سر سے دوپٹہ ہٹا لیا اور جب جبرائیل کے قدم آگے نہیں بڑھے میں نے یقین کر لیا کہ وہ فرشتے ہی ہیں کیونکہ فرشتے ایسی مجلس میں اور ایسے گھر میں اور ایسے ماحول میں داخلہ نہیں لیتے جہاں عورتیں بے پردہ ہوا کرتی ہیں کائنات میں حضرت حضرت القبرا رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی پاک صاف طاہرہ متحرہ عورت اور خاتون نہیں اس سے پاک دار اور پاکیزہ کوئی خاتون نہیں لیکن سب سے دوپٹہ ہٹا جبرائیل کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے ایسی مجلسوں پہ جہاں یہ وعدے کیے جاتے ہیں فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں اور اس مجلس کے اختتام پر اللہ کے دربار میں جا کر یہ فرشتے رپورٹ دیتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی اسی والوں کے لیے مرد کا پروانہ دیتے ہیں چلو ایسی ہی مجلس کوئی لیتا ہوا ہے کوئی رخ کدھر کو کیا ہوا ہے اس سے پہلے جو سر تھے انہوں نے اردو زبان میں سمجھایا دیوار پر میرے پر بیٹھے ہوئے لوگ بارڈر سیکورٹی فورس کے افراد نہیں ہیں وہ نیچے اتر جائیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی مجلس کچھ آزاد چاہتی ہے اور کچھ تقاضے چاہتی ہے بولنے والے کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ اچھے بول ڈالتے ہیں اور سننے والے اپنی دنیا بدل لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری مجلسیں ناکام ہو رہی ہے بولنے والوں کی کمی نہیں ہے سننے والوں کی کمی نہیں ہے جلسہ کرنے کرانے والوں کی کمی نہیں ہے لیکن پھر کیا بات ہے جو داڑھی ملانے والے ہیں وہ داڑھی منڈے باقی رہتے ہیں اور جو سوپ کھانے والے ہیں وہ سوپ کھاتے رہتے ہیں جو جنا کرنے والے ہیں اور جو شراب پینے والے ہیں کیوں جہنم کی وعیدیں ان کو اثر نہیں کرتی کیوں جنت کی باتیں انہیں لالچ نہیں دلاتی یہی اللہ کا قرآن تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اسلام کے دشمن تھے مسلمانوں کے دشمن تھے آسا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفے ہستی سے قتل کر دینا چاہتے تھے بہن کے گھر گئے سورج تارا کی آیتوں کو سنا اسی وقت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں آقا کے دربار میں جاؤں گا ایمان اور اسلام کی دولت لینے کے لیے اور جنت کی چابی سے لینے کے لیے جاؤں گا پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ سن کر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے جو عمر نکلا تھا جس کے نام سے دھرتی کی کامتی تھی انسان ڈرتے تھے اذان گرم آواز سے نہیں ہوتی تھی اللہ کسی نے نماز پڑھنے کی ہمت اور ضرورت نہیں تھی یہ عمر کلام پاک کی چند آیتوں کو سن کر پتل کے ارادے سے باز آ جائے اور یہ عمر زمین پر رہے اور آپ اس عمر کے محل کو جنت کے اندر دے دو کیا کیا تم نے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں دوڑتے ہیں آپ قتل کرنے تو نہیں نکلے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے ہڈی چلانے کو نہیں آیا تھا دین کی بات سننے کے لیے اور ان طلبا کے سروں پر جو دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے نیتی کے ساتھ آئے ہوئے تھے ہدایت کے فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں حضرت فضیل ابن آیاد رحمت اللہ علیہ چور نہیں تھے داخلوں کے سردار تھے ایک تو چور وہ ہوتا ہے جو گھروں میں بجلی چراتا ہے پانی چراتا ہے پڑوس کے کھیت سے چرا چراتا ہے آم اور پھل چراتا ہے آم چور نہیں اس زمانے کے چور اور اس زمانے کے ڈاکو بھی بڑے بڑے ماہر ہوا کرتے تھے چوری کی نیت سے نکلے ہوئے تھے اور چوروں کے سردار سے کہا کہ گھر کا معائنہ آئے گا کریے کہاں سے کون سا چور داخل ہوگا کہاں مال رکھا ہوا ہے اور کہاں مالک سویا ہوا ہے اب جب کھڑانے لگے ڈھونڈنے لگے ایک سوراخ نظر آیا مکھیوں کی نمبناہٹ کی آواز نظر آئی سنائی دی کام لگایا کلام پاپ کیا ہے ارنیہ مل گا انتخاب میں وہاں نظر ہے یہ ہے کہ کو سنا تلوار لے کر سوچ لیا کہا خبر گا آج کے بعد کوئی چوری نہیں کرے گا آج کے بعد کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا ماتحتوں نے کہا کہ کیا ماجرا سرکار گئے تھے پلان لینے کے لیے معائنہ کرنے کے لیے اور آ رہے ہیں ہیںگا کرتے ہوئے وقت کے بلی بن کر اپنے زمانے کے میں سے تھے ایک آیت کے ترجمے کو سنا ایک آیت کو سنا کئی برسوں سے آپ کلام تاخ کو سن رہے ہیں بہاری کو سن رہے ہیں ترمزی کو سن رہے ہیں اگر ابا اللہ کا بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں قبرستان کے اندر بیان دیتا مرغے کھڑے ہو جاتے ان نارائکوں کے گانوں پر اور چہروں پر بال نہیں اگ رہے ہیں سنت کے مرغوں کے بہتر قوم ہے آخر کی سنت کو مٹانے والی قوم اللہ کے کلام اور طور کی توہین کرنے والی قوم ہم یہ بھرتے کرتے ہیں امریکہ پر ہم گالیاں دیتے ہیں کو تیری ملت کو ہم گالیاں دیتے ہیں یہ ان کو اللہ کی عزت جلالت کی قسم ان سے زیادہ بدلاش ہے کون ہے یہ مسلمان قوم ہے یہ سفیر یہ مدرسے کے مستقبل یہ مدرسے کے اساتذہ ان بچوں کی پرورش کے لیے ان کے دانے پانی کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بیوی ایام میں میں رہتی ہے بچے بیمار رہتے ہیں ہاسپٹل میں رہتے ہیں محترم یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں بیوی کے پیچھے لگ جاؤں گا اور بچوں کے پیچھے لگ جاؤں گا ان مہمانوں نے رسول کا کیا ہوگا کتنی کچھ قربانی دے کر موسم کو برداشت کر کر کردی کی زندگی کو اپنا کر غیروں کے سامنے ضلع اور اسمائی کا سامنا کر کر آپ کے سامنے آپ کی جہنم کی آگ کو بجانے کے لیے حدیث پاک میں آپ نے کروایا کسوں کا اللہ کے غضب سے بجا دیتا ہے اللہ کے غضب سے ٹھنڈا کر دیتا ہے آپ کے در پر آ کر آپ کے دکان میں آ کر آپ کی فیکٹری میں آپ کے کارخانے میں ان مہمان آنے رسوم کے لیے اگر دو دانا مانگتا ہے اور دو ٹکا مانگتا ہے روپے کا سوال کرتا ہے یہ امریکہ کا کتا نہیں یہ یہودی نہیں یہ عیسائی نہیں یہ دش کا ناجائز بچہ نہیں یہ ٹوری بل کے نقطے سے پیدا ہونے والا بشیر اور نذیر نہیں بلکہ خاندان مسلمان قبیلہ مسلمان صدیق نام فاروق لیکن کہتا ہے مولانا صاحب چاہیے شریما کو ہم پیسہ دے سکتے ہیں رنڈیوں کو پیسہ دے سکتے ہیں نرس جانے کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں دنیا کے لیے پیسہ دے سکتے ہیں شادی کے لیے پیسہ لٹا سکتے ہیں لیکن مدرسے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کون دلیل کر رہا ہے کو گری نگاہ سے دیکھ رہا ہے ان علماء کو انہوں نے ابھی حال میں گیارہ ستمبر کے بعد تگڑی والوں کو دہشت گرد کہا انہوں نے نائن الیون کے بعد گیارہ ستمبر کے بعد انہوں نے داڑھی والوں کو دہشت گرد کہا انہوں نے امریکہ کی بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ تارا ہوتا ہوا دیکھ کر خدا کے پیر اور خدا کے بار کو اپنے ملک میں نازی ہوتا ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے بہت دیر سے پہچانا اس داڑھی میں طاقت کیا ہے اس تقریب میں اور اس جھکے میں اور ان تقریروں میں قوت کیا ہے بہت دیر کے اندر پہچانا لیکن ظالموں میں تم نے آج تک گاڑی کی قیمت کو نہیں پہنچانا تم نے جھکے کی قیمت کو نہیں پہنچانا تمہیں شریر نہیں دنیا کے کتوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں میں انہوں نے بہت دیر میں کہا مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں انہوں نے بہت دیر میں کہا امانے والے پگڑی والے داڑھی والے جھبے والے ان بوریوں میں بیٹھنے والے ان خانقاہوں کے اندر بیٹھنے والے فقیر یہ دہشت گرد ہے یہ قدامت پسند ہے یہ بہت دیر میں کہا تمہاری ترغیب یہ ہے اور تمہاری رسم یہ ہے کہ دہشت تم علماء کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو مدارس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو مساجد کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہو علماء کو کہتے ہو دس کی قدامت پسند یہ برقے کو لے آنا چاہتے ہیں یہ مسواس کو لے آنا چاہتے ہیں یہ تجویز کو لے آنا چاہتے ہیں یہ جدید قسم کی تحریر اور نام نہاد یہ طے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کرتے ہیں آدھا پیشاب باہر ڈالنے اور آدھا پیشاب اندر ڈالنے سے منع کرتے ہیں یہ عورتوں کو رنگیاں بنا کر بازاروں میں گھمانے سے منع کرتے ہیں تمہاری گاڑیاں تو کافی پرانی یہ کو گالی دینے لگا جب اس نے داڑھی کی قدر و قیمت کو پہچانا جب اس نے جہاد کی قدر قیمت کو پہچانا جب اس نے نوجوان جو نوجتے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسلام کے لیے جیتا ہے اسلام کے لیے مرتا ہے کل ان سلا وہ بولوں کی وہ رحایا وہ روا پی اللہ میری نماز میرا روزہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے یہ چھوڑا جب میں نوجوان بنا لیتا ہے امریکہ کی حالت کیا ہو رہی ہے دیکھ رہے رشیا کی حالت جاپان کے اندر اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کیا کیا چل رہے ہیں یہ کون کون سی اسکیمیں نہیں آ رہے ہیں سوریا نمسکار سورج کو پوجا کرنے کی رقم انہوں نے لائی بندے ماترم کو لایا ہمارے اسکولوں کے اندر نصاب سے بڑا دیوی دیوتاؤں کے دروس کو رکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد بتانے کی کوشش کی گئی کیا انہوں نے چال نہیں چلی کشمیر سے لے کر کٹیا کماری تک مسلمان عورتوں کی آزو سے نہیں کھیلا عزتوں کا کھلواڑا نہیں کیا مسجدوں کو میران نہیں کیا مدرسوں کو اجاڑا نہیں قتل عام نہیں کیا کیا کچھ نہیں کیا اللہ کی جلال کی قسم نہ جانو اگر یہ مدرسے میں بیٹھنے والے بوریا نشین نہ ہوتے یہ پکوان نہ ہوتے یہ تمہارے سب کا خیرات کو ختم کرنے والی قوم نہ ہوتی قبیل کی اسلام اور مسلمانوں کا نام نشان ہندوستان سے مل چکا ہوتا یہ لگا کا سکتا کون تھا انگریز کے دام کھٹے کرنے والا شیخ الاسلام کون تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی آسٹرڈ یونیورسٹی سے سبق لیا ہوا انگریزی تربیت یافتہ تھا کون تھا کام پران کی تحریر چلانے والا کون تھا شیخ الہند کون تھا کی جیل کے اندر اس پر سال خیر دن کی سہولتیں برداشت کرنے والا کون تھے انڈمان نکوبار کے اندر کالے پانی کی جیل اور کالے پانی کی سزا کو بھگتنے والے کون تھے کہ جلیا والا باغ کے اندر جن کے اندر رکھ جن کو جلایا گیا وہ کون تھے کہ دلی سے لے کر میرے تک درختوں کو کی سولی لٹکا دی گئی ابھی گالیاں دینے سے بات نہیں آئے اللہ کی ختم اللہ کی ختم نہ ہمیں یہود و نسارا سے سیکھنا ہے نہ بی ایس پی سے سیکھنا ہے اس لیے کہ خدا کی پکڑ میں خود وہ آ چکے ہیں اللہ کی پکڑ آ چکی ہے حیدرآباد کا شہر الدین اور اس کی اور جہاں جس کو کر کے ان کو کے اندر مار دیا گیا یہ اللہ کا قانون ہے دنیا میں یہ اللہ کا دستور ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ باندھ کر نہیں رکھتے ظلم کرنے سے تیرا ہاتھ چلتا ہے چلا ظلم کرنے کے لیے تیری زبان چلتی ہے چلا ظلم کرنے کے لیے تیرے قدم چلتے ہیں چلو ظلم ختم کرنے کے لیے تیری کا حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتی ہے بڑا کے لیے حرام کاری کے لیے اللہ تعالیٰ نہ ہاتھ مانتے ہیں نہ پیر مانتے ہیں لیکن اللہ کا ایک دستور بھی ہے اللہ کا ایک قانون بھی ہے وہ انگلی لوگ ان میں قریبی مدین اللہ تعالیٰ ظلم اور ستم کی رسی کو ڈھیل دیتے ہیں اور محلت دیتے ہیں سلمان میں کل معلوم کیوں بھی نہیں کل نہیں اور دعوت کل لی گئی حقیقہ معلوم کیوں امد نہ ہوں اللہ کہتے ہیں مجھے بلانے والے اور میرے راستے کو چھوڑنے والے اور مجھ سے بغاوت کرنے والے اور مجھے گالیاں دینے والے اور میں ماننے والوں پر یمن ستم کا شکنجا کس والوں ملک سے نکلنے کی دہائی دے یا تو مسلمان رہے گا یا ہندوستان رہے گا یا پاکستان رہے گا ایسے نعرے ہم نے ہزاروں دیکھے اللہ کا بھی ایک قانون ہے اللہ کا بھی ایک دستور ہے فلموں کو نہ آئے اب زیادہ کلی شوئی اللہ کہتے ہیں ہم حکومت دیتے ہیں ہم سلطنت دیتے ہیں ہم خزانہ دیتے ہیں ہم محکمہ دفاع دیتے ہیں ہم ہوم منسٹری دیتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں ان کا جھنڈا کاٹتے ہیں ہم سارے دور کی پڑھائی دیتے ہیں چین بھی آئے امریکہ میں جا کر علاج کرائے پیٹ میں درد ہو برطانیہ کی نرسنگ ہوم میں جا کر علاج کرائے بنا کرے بدکاری کرے اب بارہ حتہ ادا کئی ہو اردو ہوں بڑھتا اللہ کہتے ہیں کہ جب دل ستم حد سے گزر جاتا ہے جب جب حد سے گزر جاتا ہے جب نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے اللہ کہتے ہیں کہ اچانک ہم پکڑ لیتے ہیں ہندوستان کا وہ نرس مارا ہوں جو ہندوستان کا چیف منسٹر تھا باقی مسجد کے ایک ایک دن کو شہید کیا جا رہا تھا محراب کو شہید کیا گیا نمبر کو شہید کیا گیا میناروں کو ڈھایا گیا بلڑوں کو ڈھایا گیا ایک طرح بتائی گئی بجائی گئی اور ہندوستان کا وزیر اعظم گہری نیند کے اندر سوتا رہا جو حقیقت میں آر ایس ایس کا نمائندہ تھا اللہ نے کیا دنیا میں نہیں دکھایا کہ موت کے بعد جنگ کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی ایک تیز تم ہرائی جن سے آگ لگانے والے ڈر کر بھاگ گئے کہ کہیں یہ آگ اڑ کر اس کے شور اس کی چنگاریاں ہمیں کر بھسن نہ کر دے نتیجہ یہ ہوا لوگ تو بھاگ گئے اور آپ سڑک پر گئی اور آپ پاس کے کتوں کو دیکھا کہ والوں نے کہ نئی مراؤ کی لاش کو کتے چلا رہے تھے جس نے بابری مجید کے منظر کو دیکھ کر نگر کے آنسو بڑھائے اللہ کے دنیا میں اس کا انجام کیا بتایا اڈوانی جو سینا کوٹ کوٹ کر کہتا تھا کہ بابری مسجد کا قاتل میں ہوں میں ہوں لبراہن کمیشن جب ہوا اور عدالت کے اندر پیشی ہوئی تو اسی اڈوانی نے کہا معاف کرنا یہ بی جے پی کی سازش ہے ہم جو ہے اس کے اندر ملوث نہیں جو چیف منسٹر کا خوف دیکھ رہا تھا جو وزیر اعظم کا خوف دیکھ رہا تھا خدا نے پارٹی کے اندر اختلاف کو پیدا کر دیا سادری رتن درف جس نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد رد کیا تھا نہ چاہا مسلمانوں کے دلوں کو ٹھوس پہنچائی تھی مسلمانوں کے دلوں کو اجیت پہنچائی تھی آج اس کا درجہ کیا ہے آج اس کا مقام کیا ہے آج اس کو کون جانتا ہے بال ٹھوکرے اپنے گھرانے کے اندر یقین ہو گیا ہے دوری کی زندگی گزار رہا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کا قانون جب گرفت کرنے لگتا ہے نہ اس کا چلتا ہے ہے کے باپ کا چلتا ہے اللہ جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ آج بمبئی کے اندر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ کیا جا رہا ہے میں بنارس میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں بھاگلپور کے اندر سائیکل بم دھماکہ کیا جا رہا ہے اللہ کا نہیں دیکھتا ہے اللہ کو اپنی مسجدوں پر اپنے ماننے والوں پر اپنے حضور سے کرنے والوں پر اس کی طرح اور ہم خانی کرنے والوں پر کیا خدا کو ترس نہیں آتا خدا تعالیٰ تمہاری دعاؤں کا محتاج نہیں تمہاری جوہری کا محتاج لیکن سوال یہ کہ آج کا مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کس نوعیت کی زندگی کس نوعیت کی زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی گزارنا اسلام میں شمار ہوتا ہے یا اس کی زندگی گزارنا کفر میں شمار ہوتا ہے پتا نہیں لگتا حادثے کے بعد آج کے بعد ایک مسلمان کا پاجامہ کھول کر اس کی سپنا کو غیروں کے سامنے دکھانا پڑتا ہے ہاں جی یہ مسلمان تھا کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ پتا کے اندر ساتھ فرمایا محمد رسول اللہ وید ہوں عجیب کتا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں یہ آپس میں محبت کرنے والے غیروں کے مقابلے میں آج ایک مسلمان غیروں کو دیکھ کر نمسکار کرتا ہے وہ چڈی پہننے والے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اللہ کی پرست کرنے والے لیڈروں کی پوجا کرتا ہے ان کو اپنے میلاد کے جلسوں میں اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں بلا کر پھول کی مالائیں ڈال کر ان کے نام کی دہائی لیتا ہے کلام پاک نے کہا لا تقریب مومن عمر کا دین اولیا مندونی کبھی کافی اور مومن آپس میں دوست نہیں ہو سکتے یا یہی لبینا امن لا تب تک دلیہ ہوں گا ہر نسارا اولیا باز ہوں اولیا ہوگا ایمان مانو یہ انہیں نسارا سے دوستی نہ کرو یہاں میں دو ہو سکتے ہیں ایک پہانے کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں ایک نجاست کے مختلف حصے ہو سکتے ہیں یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تمہارے انکار نہیں ہو سکتے آج مسلمان کون سی تحریر کو گلے لگا رہا ہے کون سے تمدن کو گلے لگا رہا ہے چہرہ کس کا ہے لباس کس کا ہے تحریر کس کی ہے تمدن کس کی ہے اس چیز سے پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام کو ماننے والا ہے کس چیز سے پتا چلتا ہے یہ مسلمان ہے کہیں کچھ پتا نہیں لگتا سیما ہوں تین مجھے اثر نمون اللہ نے کلام پاس میں آیا ان کے چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے نماز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور داڑھی منانے والے قریب قلعوں میں کام کرنے والا ہجڑا قلعوں میں کام کرنے والا ریڑا قلعوں میں کام کرنے والا بانی کلب میں کام کرنے والا شرابی آخر تجھے شرم نہیں آئی کہ بنایا بھی تو کس کا چہرہ بنایا ایک رنڈے کا ایک حرامی کا ایک جانی کا ایک شرابی کا ایک اس غریب انسان کا جو انٹرویل سے پہلے یعنی آدھی فلم سے پہلے جسے یہ نہ بنا کر پڑھ پڑھتا تھا پوجا کرتا تھا اور اس کی بنا کر مجسرہ بنا کر اس کی عبادت کرتا تھا انٹرویول کے بعد آدھی فلم کے بعد اسی کو محبوبہ بنا کر اسی کو حسینہ بنا کر اسی کے آبرو لوٹتا ہے اسی کی عزت لوٹتا ہے جس کی نگاہ کے اندر ایک رنڈی کا اور ایک کا کوئی فرق نہیں ایسوں کی تو نقل کرتا ہے وہ خوش کی نقل کرتا ہے کوئی بلین کی نقل کرتا ہے بڑی کی نقل کرتا ہے تجھے صدیق کا چہرہ پسند نہیں آیا پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانے رحمت اللہ کا چہرہ پسند نہیں آیا تجھے تجھے آزادی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ پسند نہیں آیا پھر کس منہ سے تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پیرا میں تین کا دامن ہے نہ تیرے ہاتھ میں نہوں کا دامن ہے شرابیوں کا دامن ہے بے نمازیوں کا دامن ہے چوروں اچکوں اور بدماشوں کا دامن ہے جس کے ہاتھ میں پیرانے پیر کا دامن ہے وہ دیکھ شیخ الاسلام اور اس کی نظر ہے جس کے ہاتھ میں فائدہ میری کا دامن ہے وہ دیکھ اشرف علی خانوی اور ان کی آج اولاد ہے اور جس کے ہاتھ میں فائدہ نظام الدین اولیا کا دامن ہے وہ دیکھ ہمارے کام کو وہ ہمارے بزرگان دین کو آپ ہمارے مسلک کے مد مقابل ایک مسلک پیدا ہوا ہے ہم مسلک کی بات نہیں کرتے یہ امت بڑی نازک ترین دور سے گزر رہی ہے بڑے کمزور مرحلے سے گزر رہی ہے ان کی عورتوں کو نہیں بخشا جا رہا ہے ان کے مدارس کو نہیں معاف کیا جا رہا ہے ان کی مساجد کو نہیں معاف کیا جا رہا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ایک دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسجدیں ہماری لوٹیں ہماری جانے جائیں پھر اس کے بعد پولیس پہلی ہوتی ہے ہندوستان کی آزادی سے لے کر مکہ مسجد حیدرآباد کی پولیس فہرن تک تاریخ گئے ہے کہ ہندو اور مسلم کے فرقہ وارانہ فساد میں مسلمان کا مال اتنا نہیں ہوتا مسلمانوں کی جانیں اتنی سوا نہیں ہوئی جتنا کہ یہ خاکی وردی والے دہشت گرد یہ قانون کے آڑ میں لے کر اور بندوق کی گولیاں چلاتے ہیں مسجد میں مرنے والوں کی شہید ہونے والوں کی تعداد گیارہ بارہ تین لیکن جانتے ہیں آپ کہ حیدرآباد میں پولیس فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد بائیس تک پہنچ گئی ہے زخمیوں کی تعداد اس سے بڑی ہوئی ہے ہمیشہ ظلم کا نشانہ ستم کا نشانہ گجرات ہو مراد آباد ہو ملیانہ ہو نیرت ہو چکا کا بلدان ہو کشمیر ہو چاہیا کماری ہو یہاں سے لے کر بہا کر اگر خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا بہ رہا ہے آپ لٹ رہی ہیں مسلمان عورتوں کی لٹ رہی ہے مسلمان عورتوں کی لٹ رہی ہے قید کیا جا رہا ہے مسلمان نوجوانوں کو قید کیا جا رہا ہے ایسے نازک ترین طور سے آج امت مسلمہ گزر رہی ہے آج جن کے دلوں کے اندر آقا کی طرف نہیں آقا کا رونا یاد نہیں آقا کا دل ملانا یاد نہیں آقا کا تاریخ کی سرزمین کے اندر لہو لہان ہونا یاد نہیں کی بات یہ ہے آج یہ اپنے آپ کو نام نہا آشقان رسول کہتے ہیں جو عاشق ہوتا ہے وہ امتوں کو ملانے کا کام کرتا ہے وہ خانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا کام کیا کرتا ہے وہ کفر کے گول نہیں کرتا وہ نماز پڑھنے والوں کو کافی و چمار نہیں کہتا وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو یہودی ضروریت نہیں کہتا وہ مکہ اور مدینہ کی تولیت سنبھالنے والے اور جاد کرام کی دلوں خدمت کرنے والوں کو بھی یہ نہیں کہتا میرے بھائی لکھ کر رکھ لو دیوبند سے کوئی مبلک آئے لکھنؤ کا کوئی فرشتہ آئے مظاہر العلوم سہارنپور سے کوئی استاد آئے امت میں اختلاف کی بات کرے امت کو توڑنے کی بات کرے امت کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرنے کی بات کرے اللہ کی جدید جلالت کی حدم یقین کر لو وہ دارلوم کا نمائندہ نہیں ہوگا وہ نزلہ کا نمائندہ نہیں ہوگا وہ مظاہر کا نمائندہ نمائندہ نہیں ہوگا وہ امریکی کتے کا ایجنٹ ہوگا وہ ٹونی بلیر کا نمائندہ ہوگا ہمارے کابرین نے دلوں کو جوڑا ہے حضرت فرید الدین بن شکر رحمت اللہ ایک مرید نے کنچی تو دی حدیت دی حضرت نے کہا کی کاٹنے کی کام کرتی ہے آپ اس کو واپس کرو مجھے سوئی اور دھاگا دے دو اس سے جو ہے کپڑا جڑا کرتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے آپس کے اندر ملا کرتے ہیں ہمارے اکادرین کا میار دلوں میں نفاس ڈالنا نہیں ہے حضرت مولانا ماننا کافی اُنسا نانوی رحمت اللہ علیہ جب دلی میں ایک مرتبہ سفر میں تھے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جانا چاہ رہے تھے تو آپ کے مریدوں نے آپ کے خادموں نے آپ کے شاگردوں نے کہا یہ جو امام ہے وہ آپ کو کافی بتاتا ہے میں ہوتا آپ ہوتے ہزار گالیاں دیتے لانت پر اور وسیعت کے اندر تحریر کرتے کہ میں حیات اس کے پیچھے جیندی نماز نہ پڑے میرے مریدین نماز نہ پڑے تاکہ نامدین قربان جائے تجھ پر میرے میرے تھا میری لے اولا تیرے کیا تیرا کیا کیریکٹر تھا تجھے کافر کہنے والا تجھے گالیاں دینے والا تارا کر لے موت سے پہلے منہ میں کیڑے پڑ جائیں گے موت کا کئی نصیب نہیں ہوگا کافی نانک نے کہا اگر وہ مجھے کافر کہتا ہے تو کسی بنیاد پر کہتا ہوگا وہ رسول کی بنیاد پر اس طرح سوری کی بنیاد پر تو یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ محبت رسول میں وہ مجھ سے زیادہ پڑھتا ہے آسین نماز پڑھے گا اور جب تک دلی میں رہے گا اسی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا یہ عادت ہے یہ کیریکٹر سے ہمارے قاسین کے حضرت ادب مولانا شرف علی رحمت اللہ علیہ جن کو گالیاں دیے بغیر جن کو قاتل کہے بغیر ہمارے اور بھائیوں کا کھانا حلق سے نیچے نہیں ہوتا ناشتہ اگر نہیں ہوتا محفل تقسیم کی ہو محفل قوالی کی ہو محفل عرس کی ہو محفل جو ہے تراوی کے بعد بیان کی ہو یا جمعہ کے خطبے کی ہو یا اصلاح معاشرہ کی ہو جب تک ان بزرگوں کو گالیاں نہیں دی جاتی اور قاتل نہیں کہا جاتا ان کا حلق سے نیچے کھانا نہیں جاتا یہ کون ان کی مجلس سے شاہر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فوراً اپنی زبان سے نام نکال لیا احمد رضا حضرت خامی رحمت اللہ کے چہرے پر شکن پڑ گئی چہرہ غصے سے لال ہو گیا سرخ ہو گیا کن کو گالیاں دیتے ہو گئے بھائی کن کو کافی کہتے ہو کہا نانا تو احمد رضا خان صاحب کو مولانا صاحب کو تو بغیر مولانا کے صاحب کے نام لیتا ہے یا عالم کے ساتھ گستاخی ہے یا عالم کی بے ادبی ہے یہ کہہ کر توبہ کرایا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب کبھی میرے سامنے حضرت امام رضا خان کا نام لیا جائے کہا جائے حضرت مولانا احمد رضا خان کا ہے یہ کیا اخلاق تھے یہ کیا کیریکٹر تھے حضرت سامی رحمت اللہ علیہ جن کو کافی کہہ کر ان بھائیوں کا کھانا ازم نہیں ہوتا ایک مرتبہ آپ نے جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے سکرات کی حالت تاری ہو چکی تھی اس وقت اپنے مریدین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کروایا لوگوں گالیاں دے کر تمہیں مل پاتا ہے اگر تم نے مجھے قاتل کہہ دیا میں نے تمہیں کر کہہ دیا میرا کہنا تو خدا مان نہیں لیتا نا اور تمہارا کہنا تو خدا نہیں مان لیتا اس لیے تو قیامت میں ہونے والے ہیں اچھا بڑی بھی کافر ہے یا مسلمان رشید احمد گنگو ہی کبے کو حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے اور قاسم نال نے اور ملت کا سودا کیا ہے یا مجاہدوں کے دستوں کو پیدا کیا ہے فیصلہ تو کیا قیامت کے دن ہونا ہے فیصلہ تو اللہ کے دربار میں ہونا ہے اور ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا خبر میں کہ بتاؤ قاسم نامودی کون تھا احمد رضا خان کون تھے ابو اللہ مودودی کون تھے یہ سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا ہم سے جو سوال کیا جائے گا ننپور کا تیرا تھا دولت کی پوجا کرتا تھا عورت کی پوجا کرتا تھا کھیت کلیان کی پوجا کرتا تھا سیاسی کتوں کی پوجا کرتا تھا اپنے نفس کی پوجا کرتا تھا یہ سوال ہوگا من رب کا ہونا دین ہوتا وہ جلد میں اس تیرا دین کیا تھا کہ محلوں میں جانے کے بعد علاقوں میں جانے کے بعد ملکوں میں جانے کے بعد علاقوں میں جانے کے بعد کیا تیرا دین بدل جاتا تھا کیا تو چڑھتی سورج کی پوجا کرنے والے کا ہونا دین ہوگا رج رضو یہ سوال نہیں کیا جائے گا کسی نے بتایا احمد رضا خان صاحب نے اپنے ملکوزات کے اندر لکھا امام قاسم نانا جی نے اپنی وصیت کے اندر تحریر فرمایا حضرت امداد اللہ کو حاضر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو بتایا ابو لالا مودودی صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا حضرت جی امام الحسن رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت والوں کو بتایا یہ چیز کوئی کس کسی کو ساتھ دینے والی نہیں بڑا تجربہ نے تم نے ذرا میں ٹرپیمر مرو یا اسلام پر مرو آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری ہے یا یہ انکشتہ اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ اپنی بیوی کو ایمان والا بناؤ اپنی اولاد کو ایمان والا بناؤ بیوی کو رنڈیوں کی طرح بازار میں چھوڑ دیا اولاد کو ہیرو کا لباس دے دیا آگے نانوی پر ملاحظہ کرنے کے لیے یہی اشرف علی تارمی نے کہا رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کو جمع کر کر آنکھوں میں آنسو کے قطرے ہیں اور مجلس میں چھایا ہوا ہے کہا آخری میں خود جو ہے آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں شاگردوں نے کہا حضرت حکم فرمائیے جان حاضر ہے مان حاضر ہے اولاد حاضر ہے بتائیے حضرت نے فرمایا میرے اعمال اس لائق کو نہیں ہے کہ میں قیامت کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہوں اے باری بولو میرے نماز کے بدلے میری تحجد کے بدلے میرے حج عمرے کے بدلے تو مجھے جنت دے دے کتنی انکساری تھی کتنی آجیزی تھی اپنی جنتی ہونے کا دعویٰ نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا محل کو تیار کر دیا گیا ہے ایک مرتبہ احساس فرمایا کہ عبداللہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کو کھینچتے ہوئے کتے کی طرح اما عائشہ سے دکھا کے ہوئے کے پاس لے جانا اما عائشہ سے کہنا کہ عمر گناہ میں تھا گناہ میں مر گیا ناصیت میں تھا ناصیت میں مر گیا اما اگر جگہ دیتی ہو آقا کے دامن میں اجازت دیتی ہو تو میں یہاں جو ہے میرے ابا کو دفن کروں گا ورنہ اما اگر تم ٹکڑا دو اس کو کسی جگہ پر کسی مٹی میں مرے ہوئے جانور کی طرح دبا دوں گا وہ عمر جس پر فرشتے ناز کیا کرتے تھے وہ عمر جس کے ارادوں پر خدا صحیح کو نازی کیا کرتا تھا وہ عمر جو اور صحابہ مرید تھے تو عمر مراد تھے نبی مان کر لیا عمر کو اللہ لیا ہے اے لوگ دو عمروں میں سے کسی ایک کو میرا ساتھی بنا دینا ہدایت سے مالا مال کر دینا نام کر لیا آقا نے وہ عمر جس کے لیے جنت کے دروازے ہر دروازہ سب کرتا ہوگا عمر تو مجھ سے آ جا مجھ سے آ جا وہ عمر جس پر جنت کی ہو کر رہی ہوگی وہ عمر جس پر جنت کے محلہ ناچ کر رہے ہوں گے وہ کہتا ہے کہ عبداللہ میری موت کے بعد لٹا کر کتے کی طرح کھینچ کر لے جانا یہ بزرگوں کی شان ہے یہ ہمارے اولیاء اللہ یہ صحابہ کی شان ہے حضرت عبد خانوی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ بزرگی کی ہے کہا نہ میں نماز کو پیش کر سکتا ہوں نہ روزے کو پیش کر سکتا ہوں نہ زکات کو پیش کر سکتا ہوں اشرف علی کے پاس کوئی عمل نہیں حجت کے لائق میرے شاگردوں میرے مریدوں اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ سبار تعالیٰ جنت تو نہیں دے گا میرے عمل کے نتیجے میں یہ دعا کرنا کہ جنت میں جنتیوں کے جوتے جہاں پر رکھے جاتے ہیں وہ مقام اشرف علی کو نصیب ہو جائے حضرت فرماتے ہیں میں جنت پر بھی حقدار نہیں کہاں اتنا بلند حوصلہ کہاں اتنے بلند عزائم کہاں حضرت فرماتے ہیں میں جنت کا بھی حقدار نہیں مان تو سکتا تھا جہنم لیکن کیا کروں اشرف علی میں سکت نہیں ہے جہنم کے آزاد کو برداشت کرنے کی تو اس لائق تھا کہ وہ جہنم ہی میں چلا جاتا جس کا کیریکٹر یہ ہو جس کے اخلاق یہ ہو اور جس کا کردار یہ ہو اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تم بارا کام والا جب گئے ملتان اسٹیشن پر اور حضرت پلیٹ کام سے نکل رہے تھے ٹکٹ کلیکٹ کرنے والا بابو نے کہا حضرت ٹکٹ دیجیے تو بجائے ٹکٹ لینے کے حضرت کو تھام لیا فرمایا کہ بائل کا ٹکٹ بعد میں لوں گا حضرت آپ مجھے پہلے جنت کا ٹکٹ دیجیے اللہ شاہ نے کہا تم نے مجھے نہیں جانا میرے مذہب کو نہیں جانا اسلام کو نہیں جانا مسلمانوں کو نہیں جانا قرآن کو نہیں جانا حدیث کو نہیں جانا آ گئے کریمہ پڑھنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے کہتا ہے ٹکٹ کلیکٹ کرنے والا بابو یہ چہرہ اللہ کی قسم جھوٹوں کا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ اللہ کے دشمنوں کا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ کہہ رہا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کا چہرہ ہے یہ وہ چہرے تھے یہ وہ عادتیں تھی وہ ایک کیریکٹر تھا یہ وہ اخلاق تھے کہ غیروں نے جن کی گواہی دی آج امت کے اندر ان کے نام لے کر ان کے مسلک کا حوالہ دے کر گالیاں دیتے ہیں دیکھو بڑے مسلک پیارا ہو مسلک پر چلو اگر مودودی کا مطلب پیارا ہو تو چلو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا لیکن گالیاں دینا کوئی مطلب نہیں سکھاتا قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو آدم مدر ارے اللہ کو جو شرک نا پسندیدہ ہے اللہ کو جو بت نا نہ پسندیدہ ہے اللہ کہتے ہیں ان بتوں کو بھی گالیاں نہ دو جو بتوں کو گالیاں دینے کی منائی ہے میرے بھائی جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے کر اولیاء کرام کو گالیاں دے کر امت کے اندر تصل کا پیدا کرتے ہیں دلوں میں تیر پیدا کرتے ہیں بتائیے کہ وہ امت کے مسلم ہیں غمخار ہیں یا امت کے غدار ہے یا نبی کے دشمن ہیں میرے بھائی یہ امت جو بنی ہے یہ زمین سے اٹھ نہیں گئی ہے یہ امت جو بنی ہے برسات کی پانی کی طرح آسمان سے نہیں آئی ہے ہے یہ امت سمندر کے جھاگ میں نہیں آئی ہے یہ امت درخت کے پتوں میں نہیں آئی ہے یہ امت گلی ہے ایک بلال حقیق جن کے سینے پر چٹان رکھی گئی اس بلال حقیق کو گرم ریتیلی زمین کے اندر کھلتا گیا یہ عمر بنی ہے حضرت کے پیٹ سے کہ جن کی پیٹ کو دیکھ کر انہیں رو بیٹھا کہا کہ میری زندگی میں اللہ کی قدم میں نے ایسی پیٹ کو نہیں دیکھا یہ عمر جو بنی ہے حضرت سمیا سے بنی ہے یہ عمر جو بنی ہے حضرت زلیلا سے بنی ہے کہ جن کے پیٹ میں شرمگاہ میں ابو نے بچہ مارا اور کہا کہ ابھی اختیار ہے اپنی جان کو بچانے کا کہا سو جانے قربان ہو سکتی ہیں آقا کو گالی نہیں دی جا سکتی مذہب کے اندر دیر نہیں پیدا کیا جا سکتا امت کے اندر دیر نہیں پیدا کیا جا سکتا یہ امت بنی ہے بدر کے مالکے سے یہ امت بنی ہے احد کے میدان سے یہ امت بنی ہے شیب ربی تاریخ سے یہ امت بنی ہے نبی کے کاٹس چھوئے جانے سے یہ امت بنی ہے نبی کے پیٹ پر وہ گھڑی ڈالے جانے سے یہ امت بنی ہے جب نبی کو کہا گیا کہ تو جادوگر ہے یہ امت بنی ہے جب نبی کو کہا گیا شاعر ہے یہ امت بنی ہے جب نبی کو کہا گیا تو کاہن ہے یہ امت بنی ہے جب نبی کو کہا گیا یہ جنون ہے اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا کہ اللہ کو ڈیفینس کرنا پڑا اللہ کو دفاع کرنا پڑا اللہ کو جواب دینا پڑا نبی تو سہتے رہے گاڑیوں کو نبی تو ان جملوں کو برداشت کرتے رہے خدا جمعیل کو بھیج کر خدا پوٹ آیا خدا سے رحم آیا وہ نہ ہو شاعر وہ ہوا ہو جی اول وہ شاعر نہیں ہے وہ شاعر نہیں ہے وہ مجنون نہیں ہے نور بل برقرم عمار سرور کہا نون کی قسم ہے قلم کی قسم ہے اور جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی قسم ہے آگے پھر کہا وہ ان کا لالا عظیم یہ شاعر کہتے رہے یہ جادوگر کہتے رہے یہ کہتے رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں سب سے بلند اخلاق کے مرتبے پر ہم نے فائز کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کا کا ذکر ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے اے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری گیسوں کی قسم کھائی ہے وہ شب سی واہا وہ سب عیزا چلاحا بعض مسفرین نے شب اور اس کے سائے کی تشریح آپ کے ذم اور آپ کے سائے سے کی ہے جس خدا کو جس اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کتنے پسند آئے آپ کے منہ مبارک کتنے پسند آئے اس کی قسم کھائی جائے ایسی ہستی کو گالی دی جائے ایسی ہستی کو مدت مقررات مسلم پر مجبور کیا جائے کی ہستی کو راستے کے اندر کاٹے جانے جائے ان کے اوپری ڈالی جائے بی بی کو چاہا رضی اللہ ہوتا رہا بہت ہوئی آتی ہے ابا جان اس قوم کا آپ نے کیا بگاڑا ہے یہ قوم آپ کو گالیاں کیوں دیتی ہے آپ کو ان کے اجڑی کیوں ڈالتی ہے اللہ علیہ کا بھی قرآن تو قریش کے ساتھ بدلے کا معاملہ کر رہا حضرت بیوی فاطمہ جہاں اور رضی اللہ تعالیٰ پر ہاتھ رکھتے ہیں فرماتے ہیں نہیں بیٹی اس قوم کے لیے اس امت کے لیے دینا میں رحمت بنا کر دے جا رہا ہوں یہ امت جو غریب ہے یہ نبی کے قربانیوں سے نبی کے خون جانے سے نبی کے راتوں میں جگنے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور آپ کا سر مبارک میری رن پر تھا مس چلانے کی طاقت نہیں تھی قوت نہیں تھی نے مجھے پڑھایا آئی اس کو نرم کر کے دے دو میں نرم کر کے دی تو آپ اس کو پھیر نہیں سکتے تھے میں نے اپنے ہاتھ سے پھیلا تو اس کی صفائی کے بعد مکھیوں کی بن بناؤ کی آواز آپ کی زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی دینے لگی میری اور آپ کی اللہ کائنات کی مسلمانوں کی ماں تاہرا متحرا اس کے گالیاں دینے والے ان کی آبرو کے ساتھ کھیلنے والے ان کے دوپٹے کا مذاق اڑانے والے تباہ ہو گئے ذلیل ہو گئے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آئے اما عائشہ کے صدیقہ صدیقہ کے سلسلے میں فرمائی بھی کو القبی جینا وہ کبھی سونا ڈائی صحیح طیبہ وہ صحیح بات ہوئی بی اللہ نے دفاع فرمایا اما عائشہ پاک ہیں کیونکہ آپ کا پاپ ہے ساپ کو پاک بیویاں دی جاتی ہیں پاک اور کو پاک کر دیے جاتے ہیں اللہ نے دستوری بنا دیا یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھا فرماتی ہے مکھیوں کی بن مناٹ کی آواز آ رہی تھی آقا کہ زبان مبارک تک منہ تک لگ تک میں اپنے کانوں کو لے کر گئی آقا کی اولاد موجود تھی آقا کے نواسے موجود تھے حسن موجود تھے حسین موجود تھے فاطمہ موجود تھی آپ کی لڑکیاں موجود تھیں آپ کا خاندان موجود تھا قربان جائے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ اولاد میری جان ساری قوم زمین آسمان کے سدا میں قربان ہے آپ یاد کر سکتے تھے بیٹی کو یاد کر سکتے تھے آپ یاد کر سکتے تھے نوازوں کو یاد کر سکتے تھے عائشہ فرماتی ہے آپ اللہ اے اللہ میں تو یتیم پیدا ہوا وہ اگر کا یتیم انتا آپ نے مجھے پلا دی میں لو آپ اگر مجھے اپنے ساتھ بلا لیں گے بلانا تو کرتا ہے اور میں چلا جاؤں گا مولا یہ امت یتیم ہو جائے گی یہ بمار یتیم ہو جائے گا یہ جو مزدورہ یتیم بجائے گا یہ پاروں کے تین بجائے گے یہ و عائشہ یتیم ہو جائیں گے مولا یہ رقیہ ان میں کلسوم یتیم ہو جائے گی جب ان کے گھروں کے اندر جنازے جنوبیں گے لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر یہ اپنے غم کا مداوع کیا کرتے تھے ان کے مکان ان کے آل اولاد کے اندر نقصان ہوتا تھا میرے پیسے پڑھ کر میرے چہرے کو دیکھ کر میری قلعت کو سن کر اپنے غموں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے اللہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا آج کبھی دنیا کا کتا اگر یاد کرتا ہے جس جرم کی بیوی کی غلامی میں زندگی مرتے وقت اسی بیوی کو یاد کرتا ہے اسی اولاد کو یاد کرتا ہے آقا کے بھی بیویاں آقا کی بھی اولاد تھی آقا کا بھی خاندان تھا یاد کیا تج جیسے مجھ جیسے بے نمازیوں کو داروں کو یاد کیا بے نمازی تجھے کیا ملتا ہے آقا تیرے لیے ہوتے رہے آقا تیرے لیے پڑھتے رہے اما سا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ میں جاتے دعا کے لیے اتنا لمبا سجدہ کرتے اتنی لمبی دعا کرتے کہ میں آپ کے تلموں کو چھو کر دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کی روح مبارک نکل نہ چکی ہو آپ کہیں پردہ نہ کروا چکے ہوں لیکن جب آدمی زندہ ہوتا ہے جسم میں گرمی ہوتی ہے خون کا دوران ہوتا ہے اما فرماتی ہے کہ نہیں آپ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے تھے آپ کو حوضے کو مل گیا آپا شافی میں شر بن گئے آپ کو بن دیا گیا آپا کو جنت کی چابیاں دے دی گئی آپا کو کہا گیا ان کا محمد رات کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تو کہہ دیا گیا آخا کو کہہ دیا گیا اتنا پتہ نہ رکھا پتھم مینا آخا کو کہہ دیا گیا الم نشرا نکا صدر آخا کو کہہ دیا گیا الم یجب کا یتیمن سہارا وہ وجہ کا ظالم سہارا وہ وجہ کا عالم سہارا آخا کو کہہ دیا گیا بہن کا لالا کو یقین عظیم آخا کو کہہ دیا گیا کل تم بول اللہ ستبیونی یحبکم اللہ آقا کو کہہ دیا گیا کہ میں رسول فقط پتا اللہ اللہ کی بات کرنا ہوگا باقاعدہ کی بات مانو اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود آقا کے براتے جنتی و دو آخری جنتی الحسن حسین آقا کی بیٹی جنتی آقا کے داماد جنتی آقا کے صحابی جنتی آقا کی بیویا جنتی ارتاس کے میدان میں فرماتی ہے آپ کی سوجا کہ آقا اونٹ کے اوپر بیٹھ کر جبل رحمت کر اتنی لمبی دعا کر رہے تھے صحابہ کو شک ہونے لگا کہ آقا کہیں روزے کی حالت میں تو نہ ہو اتنی لمبی دعا نواز جنتی بیویاں جنتی اولاد جنتی خاندان جنتی صحابہ جنتی بلال جنتی اغوڑ جنتی صدیق اور فاروق جنتی یہ جیسے مجھ جیسے حبیب کے لیے مانگ رہے تھے تیرے لیے میرے لیے طرف آقا تیرے لیے میرے لیے دل بلا رہے تھے کیا ملتا ہے داڑھی منانے والے تو داڑھی منڈاتا ہے اس طرح تیرے جان پر نہیں لگتا آقا کا دل چھپ جاتا ہے آقا کے دل کو سراغ لگتا ہے آج کے بعد بش کا چہرہ بڑھائے گا آج کے بعد ٹولی ملے کا چہرہ بڑھائے گا آج کے بعد چماروں اور کتوں کا چہرہ بڑھائے گا گال پر اس طرح اپنے سے پہلے سمجھ لے یہ اس طرح میرے گال پر نہیں آقا کے دل پر چھری چل رہی ہے چلے دینے والی آقا نے کہا تھا تو آئی تھی تناؤ میں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے تیرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے آقا کے آنکھوں میں کانٹا چمتا ہے ایسی تکلیف ہوتی ہے آقا وسلم کو کیا ملتا ہے تجھے آقا کے آنکھوں میں کانٹا چبو کر کیا ملتا ہے تجھے آقا کے دل کو چھپ کر کر کیا ملتا ہے تجھے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیک پہنچا کر مکے میں آقا سے کافرین اور مشرقین جینے نہیں دیتے تھے مدینہ دے منافقوں کی ٹولی آپ کو ستانے لگی یہ ہو نتارا آپ کو ستانے لگے آپ کو آپ تین کے دشمن ستانے لگے نہ مکے میں دن میں آرام سے تھے نہ رات میں چین سے تھے نہ مدینے میں دن میں آرام سے تھے نہ رات میں چین سے تھے آپ پردہ پردہ کر گئے روزے متحرہ میں آپ باحیات ہیں تیری نماز چھٹنے کی وجہ سے تیری کی بے پردگی کی وجہ سے تیرے سود کے لینے اور دینے کی وجہ سے ہر مسلمان سود میں ملوث اور اس کی الگ تعلیم ہندوستان دار اسلام نے آگا کے زمانے میں جو سود تھا وہ سود آج نہیں ہے یہ جو سود کی شکل ہے فکسڈ ڈپازٹ ہے یا بینک سے لون جو لیا جاتا ہے یا قسطوں کے اندر جو سود بھرا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی شکلیں الگ ہیں خود صاف کا داڑھی ملا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا حرام کو رشوت کو سوپ کھانے والا ہری سے میں آتا ہے سوپ کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اور سوپ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے ماں کے ساتھ سنا کرے اور اگر سوپ کے اندر ملوث ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لنا کرنے کے برابر ہے یہ جنا کرنے والی اور اپنی ماؤں کے ساتھ تیرا بیٹا اگر غیر کے ساتھ بھاگ جائے خاندان میں تیری ناک نہیں کر جاتی تیری عزت مٹی میں نہیں مل جاتی کہ جس کے لیے میں نے پارا پرورش کیا اور قرضوں کا بوجھ برداشت کیا حضرت دیکھیے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ گیا اور آپا کے دربار میں امت کے اعمال پیش کیے جائے اور اس کے اندر یہ بات پیش کی جائے کہ آپ جس امت کے لیے آپ روتے تھے بلٹتے تھے ترستے تھے جس امت کے لیے آپ نے اپنے نمازوں کو قربان کیا جس امت کے لیے حق کے میدان میں جنگا نے مبارک کو شہید کرایا جس امت کے لیے تبوک کے میدان میں صحابیوں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا دو دو پتھر باندھے آج یہی امت اپنی ماؤں کے ساتھ گنا کر رہے ہیں یہی امتی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں نہ رضافانی مسلک کی بات نہ دیوبندی مسلک کی بات نہ تبلیغی مسلک کی بات نہ جماعت اسلامی کی بات نہ رضاخانیت کی بات ماں کے ساتھ زنا کرنے والی روایت پاگیانوں نے بھی مان لیا سب فائدہ متفق ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک سو کھا کر ماں کے ساتھ گنا کرنا ہے تو کر لے دھرم بدل دے نام بدل دے اسلام کو کچھ جیسے چلانے کی ضرورت نہیں یہ لکھ کر رکھ لے اسلام کو ہمارے ہمیں ضرورت ہے اسلام کی اسلام اپرادھ کا محتاج نہیں اپرادھ اسلام کے محتاج ہے ماں چرل دن بھلی ان سطح کو ان من نقال کرایا ون فضو لا تنظل دان تو کیا ایک اسلام کا بگاڑے گا تو کیا ایک خدا کا بگاڑے گا تو کیا ایک نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اے انسانوں کی جماعت اے جمنات کی جماعت تم کلام کے تمام داڑھی مڈے ایک جماعت بنا لو سود کھانے والے ایک جماعت بنا لو بے پردہ خواتین ایک جماعت لیں گھروں میں ناچ گانا کرنے والے ایک جماعت بنا لیں رشوت کھا کر اللہ کی جہنم کے اندر پیٹ میں داخل کرنے والے جمع کر ہے نمازوں کو چھوڑ کر آپ کے آنکھوں میں تیر برسانے والے جمع کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے یا ماشرے جن و ان سطح سے من تم بجو نینا وہ لذیف اگر تم تمام کے تمام مل جاؤ زمین و آسمان کی تلابادیاں لگانا چاہو لا تنفذون اللہ سلطان جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے جہاں جاؤ گے میرے وجود کو پاؤ گے اور یہی آ ہے رب کمار سلان اللہ کی کن کن نعمتوں کو بچاؤ گے کون سے زندگی گزار رہے ہو کون سی امت ہو تم کون سے ربی کو ماننے والے ہو کون سے دھرم کو ماننے والے ہو آج کی غور و فکر کی طرف کرنے کی مجلس ہے یہاں آپ کو جانے سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں گا یا سوار بن کر زندگی گزاروں گا یا ہندی بن کر زندگی گزاروں گا یا آقا کی غلامی کا طور گلے میں ڈال کر آقا کی غلامی کے اندر زندگی گزاروں گا اگر آقا کے امتی بننا چاہو تو دیکھو آج کے بعد موت تک تمہارے چہرے پر یہ نسارا کی نہ آئے تمہارے چہرے وہ ہیں جس کو ابھی سے پاک کے اندر فرمایا اور یا اللہ یزا ذکر اللہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی یاد پیدا ہو جاتی ہے ایسے چہرے بناؤ اور نماز تو زندگی میں نہ چھوڑو آدمی ذرا ذرا کی بات پر اختلاف کرتا ہے اس کی بات آئی قباری کی بات آئی فاتحہ کی بات آئی درود کی بات آئی کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی بات آئی تو کہتا ہے فلاں مسلط میں ایسا ہے فلاں مسلط میں ایسا ہے نماز کے بارے میں کوئی مسلک تو چھوٹ نہیں نہ دیتا حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کروایا منترا فقط تک جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ گائے کا پیشہ پینے والا ہو چکا کپڑا کا سیوا گاندھی کا یہ جو میں دو لکیروں کے درمیان گرافٹ میں ہوئے یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک کے ساتھ چھوڑا ہو کی بات نہیں یہ تو بار والی بات ہے نہ نبی نے یہ بات کہی نہ صدیق فاروق نے یہ بات کہی نہ محدثوں نے یہ بات کہی اور بات ہے علماء تشریح کرتے ہیں وہ اپنی تشریح کو جانے حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا کافر ہو چکا اسی لیے سعودی عرب کے جو دن بھاگ تھے اس مسئلے میں بڑے سخت تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جو مرد عورت پانچ وقت کی نمازوں کو سلسل چھوڑ دے تو کلی میں سیوا پڑھایا جائے گا اور تجدید ایمان کرایا جائے گا اور نکاح جو ٹوٹتا ہے وہ طلاق سے ٹوٹتا ہے نکاح ٹوٹتا ہے کھلا سے ٹوٹتا ہے نکاح ٹوٹتا ہے مرد یا عورت کے مرنے سے ٹوٹتا ہے نکاح ٹوٹتا ہے تبدیلی مذہب سے بھی ٹوٹتا ہے مذہب بدل جائے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا نکاح باقی نہیں رہتا مرد یا عورت مسلسل پانچ لوا چھوڑ دے مذہب بدل گیا گا باس کا فتوا یہ ہے کہ مجھے تجدید ایمان کرایا جائے گا اگر کوئی یہ کہے ہم تو جمع جمع ٹھونک مارنے والے مسلمان ہیں ہم عید برات میں ہوم کبے کی مارنے والے مسلمان ہیں اگر باس کا پتوا اللہ کے یہاں معتبر ہو جائے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ و جناح پیدا ہو رہا ہیں نکاح کے ٹوٹنے کے بعد ایک آدمی کی بیوی تھی تین طلاق دے دیا پھر بچے پیدا کر رہا ہے حرام ہے بیوی کا قلعہ ہو گئی پھر بچے پیدا کر رہا ہے ورد ضلع کتنا سنگین مسئلہ ہے تم تاٹیا میں الجھے ہوئے ہو تم قیام میلادی میں الجھے ہوئے ہو یہاں تو کم و شرک کی بات ہے عقیم الصلاح پورا قبول مجھے کی نماز کو قائم کرو ورنہ تم جو ہے مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے نماز کی بات کرو داڑھی کی بات کرو امانے کی بات کرو حفظ قرآن کی بات کرو تلاوت کی بات کرو پردے کی بات کرو آج یہ امت کی ضرورت ہے یہ قیام میلادی نہ یہاں کوئی پوچھے گا نہ قبر میں کوئی سوال ہوگا مکے مدینے میں لاکھوں لوگ پچیس پچیس لاکھ لوگ حرم میں نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد پی نہیں کرتے سب جہنمی آقا کے روزے کے پاس تیس لاکھ افراد فجر کی نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی سب جہنمی ہے ایسی باتیں چھوڑو اصل مسئلہ نماز کا مسئلہ اصل مسئلہ ایمان کو بچانے کا مسئلہ اصل مسئلہ ہماری ماں کی آبرو کو بچانے کا مسئلہ ہماری ماں کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے ہماری مائیں اگر بڑی ہوئی ہے خبروں سے سدائیں نکل رہی ہیں میرے بیٹے میرے سینے سے تم نے دکھ کو پیا تو مجھ پر پیشاب کرتا تھا پہاڑ کرتا تھا گندگی کرتا تھا نجاست کرتا تھا میں اس کو برداشت کر لیتی تھی میرے بیٹے اگر تم رات کو تڑپتا تھا ساری رات اس کے لیے جگہ کر دیتی کیا ہو گیا سود میں ملوث ہو کر آج میری قبر پھاڑ کر میرے کبن کو پھاڑ کر ایک کتا کتیا کے ساتھ جو ضلع کا کام کرتی ہے وہ کام آج تو کر رہا ہے آج اس قبر کی سزا کو سنو آج اس کا پکار کو سنو آج نبی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے جو سزا نکل رہی ہے میرے امتیوں تمہیں کیا ہو گیا آج اس سزا کو سنو آج بتی جنت البقی کے اندر جو مشکل صحابہ ہیں ان صحابہ کی خبروں کی آواز کو سنو آج کلپنا کی پکار کو سنو آج تاریخ کی پکار کو سنو آج شیر کی تاریخ کو سنو آج گارے ہرا کو سنو آج گارے طور کو سنو وہ کیا تاریخ بیان یہی تھا یہی ان سو خبالی تھی یہی دیوبندی اور بریلی تھی میں بھی پکا دیوبندی میں دیوبندی پیدا ہوا دیوبندی کروں گا لیکن یہ مسئلہ اللہ نہیں پوچھے گا یہ اپنا انفرادی مسئلہ پرسنل مسئلہ ہماری کامیابی آقا نے جو کروایا سر پی تم امرائی لن کبھی لوگ تم بیما میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا دو چیزیں ایک اور ضروری کیا فرمایا ترقی لن ما دو چیزیں ہیں ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اللہ کی رسول کی ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں پہ جاؤ اس کو تھام کر جاؤ یہ مریض بیکار جانے نہ دو اس مریض کے قائم کرنے میں ہمارے بزرگوں کا خون پسینہ ایک ہوا ہے پائی پائی غریبوں کی اس میں لگی ہو علماء کرام قربانیاں دے کر آئے ہیں آج کے بعد اگر آپ نے داڑی مڈائی نماز کو چھوڑا اور اس بے پردہ کیا تو کلام پاک کا انتیسواں بارہ سورج ملک کا پہلا رکو اللہ پوچھیں گے تجھ جیسے قریب کو المیاتی کو نظیر کیا تیرے پاس ڈرانے والا نہیں آیا داڑھی ہوئے کیا تیرے پاس پیان پہن کر پیشاب کرنے والے آدھا باہر اور اندر آدھا اندر ڈرانے والا نہیں آیا ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والے المیاتی کن نظیر عورتوں کو انڈیوں کی طرح بازاروں میں گھمانے والے کی کن نظیر نماز کو چھوڑ کر کافی اور مشرقالا زندگی گزار کر اپنی بیوی کو تنا یا حرام کروا کر بڑے بدہ پیدا کرنے والے کی کن نظیر اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ نہ کر کر عیسائیوں کے طریقے پر چلانے والے المیاتی کو نظیر کیا تیرے پاس جانے والا نہیں آیا پولیس کے کہ کہ تم یوں کہو پالو بلا تب جانا نظیر اے اللہ ہم جھوٹ کیوں کہیں یہ دنیا کی عدالت نہیں یہ پولیس کا تانا نہیں یہ فوج کا محکمہ نہیں پالو بلا ہاں کیوں نہیں تب جانا نظیر ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا داڑھی منانے پر ڈرا کر چلا گیا نماز چھوڑنے پر ڈرا کر چلا گیا عورت کی بے پردگی پر ڈرا کر چلا گیا مجلس کی بے حرمتی پر ڈرا کر چلا گیا پکڑ دبنا وہ ما نزل اللہ ہم نے کہا اتنے مولوی ہیں سب بیکار ہیں اتنے مدرسے ہیں سب بیکار ہیں تو آ گیا بڑا والا فقط جبنا ہم نے جٹلا دیا وہ ما نزل اللہ یہ تو بنگلور کی بات ہے یہ تو کرناٹک کی بات ہے اللہ نے قرآن میں ایسی کوئی بات کو نازل نہیں کیا ان انتم اللہ کی زبان غریب اللہ کہیں گے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے بات سمجھ کر تم نے بات کو دو کہیں ایسا وقت نہ آئے اس لیے میرے بھائی آج یہاں سے جائیں وعدہ کر کے جائیں اے لو ہم کفر اور شرک اور یہودیت اور نسرانیت کی زندگی رہے تھے آنکھیں کھل گئی اے اللہ اس کے بعد قرآن حدیث والی زندگی گزاریں ہے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اے اللہ ہمارے تجدید ایمان کو قبول کر لے اے اللہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے ایمان کے لیے اپنے اسلام کے لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ قبول کر لے اے اللہ جیے تو تیرا نام لے کر مرے تو تیرا نام لے کر حیدرآباد میں نظر اندازہ ہے فیض العلوم نام ہے حضرت شاہ سید ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں وہاں کے ایک استاد زندگی صحیح گزرے گی تو موت بھی صحیح آئے گی زندگی رنڈیوں کے طریقے پر گزرے گی تو موت شراب پیتے ہوئے آئے گی گہنا خانے میں آئے گی شریمہ دیکھتے ہوئے آئے گی ناپاکی کی حالت میں آئے گی وہ جو فیض العلوم مدرسہ ہے جو حضرت کے خلیفہ تھے کرفیو لگا حیدرآباد میں کرفیو میں ڈھیل ہوئی تو سب سے پہلے محتمین مدرسے کے فیض العلوم کے بچوں کی خبر گیری کے لیے گئے انڈوں نے احاطہ کر لیا گھیر لیا کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے موت کے سامنے اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا اچھے اچھے ڈرنے لگتے ہیں مارو گے موت مقدر ہے اور حیات میری ختم ہو چکی ہے اور دانے پانی پر نام ختم ہو چکا ہے یہ ہمارے اکادرین کی تعلیمات کا اندر جن کو کافر و مشرق کہا جاتا ہے جن کو گالیاں دی جاتی ہیں جن کے ایک ادنا شاگرد کا یہ نمونہ گے ٹھیک ہے رومال بچایا دو ہزار سال سولہ کی نیت کے نماز کی نیت کی سجدے میں گئے تو تلوار چلی اور سجدے ہی میں شہید ایسی ماؤ کہاں نصیب ہوتی ہے اچھے اچھوں کا پتا پانی ماؤ کے منظر مطلب کو سامنے دیکھ کر ہوش حواس کو قائم رکھنا اور ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہونا یہ زندگی ایمان پر چلنے کی علامت ہے اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہ زندگی بھی ایمان پر چلائیں اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کروائے میں تو شکر گزار ہوں ہمارے قاری محمد حنیف صاحب جو مدرسے کے بہت ہیں اور ان کے لیے جو وسیلہ اور ذریعہ بنے ہمارے بنگلور میں اس علاقے کے شاید رہتے ہیں سلام رفتاری صاحب جنہوں نے اس علاقے کے اندر ہمارا تعارف کرایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ میں سے جو لوگ عمل پیدا ہوں گے اگر ہوگا تو اس کا ایک سبق اور ذریعہ غلام ربانی بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ مدرسے کو نظر بد سے بچائے دن دگنی رات چوگنی اللہ تعالیٰ ترقی نصیب پر لائے اللہ حاضرین کو ہدایت سے مالا مال فرمائے اور اگر ان کے حق میں ہدایت نہ ہو اللہ حافظوں کو نگاہوں سے خاتمہ دے نگاہوں سے دور فرما دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی مان اسلام اور قرآن کی شرح کو ہمارے ذریعے سے روشن فرمائے اللہ تعالیٰ آج کے جلسے میں جتنے علماء کرام نے ہمارے اکادرین اور بزرگوں نے دین کی نسبت سے قرآن کے بارے میں اور مدارس کے بارے میں اور ہمارے بارے میں دین کی باتیں کہیں اللہ ان کو قبول کروائے اور عمل کی طور سے نصیب کروائے آمین بابران الحمد للہ ابھی آپ نے حضرت علامہ کی جو تقریب سنا فرمائی آپ ہزار مہینہ کو مت کریں بیٹھے رہی